مدینہ کی گلیوں میں جب آواز لگتی تھی حی عالل الجہاد مسلمانوں رب بلا رہا ہے اس بازار کی طرف جہاں وہ خود خریدنے کے لیے آئے گا تمہاری جانے خرید کے لے جائے گا تمہیں اس گندی زندگی سے نکال کے وسعتوں والی زندگی دے دے گا سب سے پہلے کون نکلتا تھا دنیا جانتی ہے وہ صدیق کے ہوتے تھے سب سے پہلے نکل کے سب سے آگے دوڑ کے نہ تیروں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ نہ کنبے کی پرواہ نہ قبیلے کی پرواہ نہ بیٹے کی پرواہ نہ رشتہ داروں کی پرواہ بیٹے نے کہا ابا میری تلوار کے نیچے تو آ گیا تھا میں نے روک لی تلوار کہا بیٹا تو آ جاتا میں نہ روکتا میں تو رب کا ملازم ہوں میں تو رب کا غلام ہوں تیری گردن بھی اڑا کے رکھ دیتا صدیق آگے آگے صدیق تیروں کی بوچھاڑ میں صدیق نلغے میں صدیق پریشانیوں میں صدیق منافقوں کے گھیرے میں آج جیسے محمد اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کا نام لے کے صدیق کے قدم چوم کے صدیق کے پاؤں چوم کے کشمیر میں اگلے مورچوں پہ افغانستان میں اگلے مورچوں میں دنیا کے ہر محاذ کے اگلے مورچوں میں نہ تیروں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ نہ میزائلوں کی پرواہ نہ گائیڈڈ میزائلوں کی پرواہ نہ سیارتوں کی پرواہ میرے صدیق نے ابو جان کا غرور توڑا تھا جیش محمد صدیق کے نقشے قدم میں اس دور کے ابو جہل کا غرور توڑے گی انشاءاللہ